یہ جو اب آ رہی ہے چھ سات لوگوں پر مشتمل صورتیں ہیں سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ ہج ان میں سب سے پہلی صورت الراج ہے بسم اللہ الرحیم الف لام میم را ان کا آیات الکتاب یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے و نظی کے رب نکل حق اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے ولاکن اکثر اللہ سے لائی لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ النبی رفع السماوات بغیر اللہ ہے وہ کہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہے اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے سمستا العرش پھر وہ متمکن ہوا عرش پر بس شمس اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی کل یجری لجری مسمہ یہ سب کے سب چل رہے ہیں ہر شے چل رہی ہے کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور کئی قیام کا کوئی امکان ہی نہیں ہر شے چل رہی ہے ہر شے حرکت میں ہے کل نو عدل مسمہ ہر شہ چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے مدت ہے ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبا ہے اس کا جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے یدبر العمر یفصل الایات وہ تنویر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی لال رب تو قنون تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو وہ لگی مدد آؤ اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا پھیلا دیا وہ جالا فیحا رواسیا دھارا اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ و اندھارا اور ندیاں بہا دی وہ بن پلی سمراط فیحا اسدین اور ہر طرح کے میو میں اس نے جوڑے رکھے یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے تو زوجین کی جو نسبت ہے بنکل شہین خلقنا زوجین یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیا کے طور پر رکھا ہے یوشی شکل نہار وہ ڈھانک دیتا ہے جن پر رات کو ان نفیزال کل آیات القومی یا تفکر یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے وہ عرض الگ متجاورات زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں وہ جنات ان اور باغات ہوتے ہیں عنابن انگور کے و در اور کھیتیاں ہوتی ہیں وہ نخیل ان اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں سنوان وغیر و کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو یستا بائی واحد پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے نف و بادہ اس کے باوجود ہم سے کسی کو کسی پر ذائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا دوسرا کسی اور ذائقے کا ایک ہی زمین ہے ایک ہی کتا ہے اسی میں ہے لیکن ذائقوں کا فرق ہے ان نتیجہ کا لایا جاتی یہ قومی یا دیکھیں گے وہی انداز ہے ارتسکیل بے اللہ اللہ کی نعمتیں اللہ کی خلاقی اللہ کی قدرت اس کی نشانیاں وہ ان تاجب فاجب القول ہو اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول آئزہ کنہ تو آئینہ لفی خلطین جدید کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے تو اس کے لیے کہاں اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا یہ قابل تعجب ہے تعجب فاجب القول ہوں جدید حسین نذیر کفر بے رب اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا تو اللہ کے اللہ کو شہر قریب ہونے کا انکار ہے الای نذیر کفر اوبے رب وہ اولا کا لغلال و اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں وہ اولا کا صاحب نات اور یہ جہنمی ہے خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھائی استاد کبھی اس قبل الحسنت اور یہ جلدی بچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ جھٹائی کے ساتھ لے آئیے عذاب لے آئیے عذاب تو برائی باندھ رہے ہیں وہ خلط میں قبل حمل مسلاد اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں ان نرب کا رب وقف رقلی اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے وہ دیر لگا رہا ہے وہ تاخیر کر رہا ہے وہ اس طرح کا حصہ موجودہ نہیں دکھا رہا یہ اس کی نرمی ہے اس کی شان غفاری ہے اللہ ظلم ہند ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے وہ نرب کا شدید القاب اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے وہ یقول الزیز قبر اللہ عمدہ رب میں وہی ایک ہی وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے وہ حصہ موجودہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان انت والے کل قوم تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے آپ ہیں بشیر ہیں نذیر ہیں آپ کا کام تبلیغ ہے ابلاغ ہے تذکیر ہے باقی ہر قوم کے لیے ہم نے حادی بھیجے ہیں اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اللہ عالم ما تحمل کل انسا اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں اس کے رحم میں کیا ہے وہ تغید الرحام وما تزداد اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکڑتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں جب رحم جب حمل ہوتا ہے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے وہ کل شعیب ان بے مقدار اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے یہ بالٹ اپ نہیں ہو رہا ہے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے عالم الغیب و شہادت کی کبیر المطال وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا اس کا بھی الکبیر ہے بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے المتکبر یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے اور وہ المتعال ہے بہت بلندی والا بلند ہونے والا سواؤ من من اصل اور و من جہرا بھی تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ من ہوا مستقفی بل اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے وہ سارے نہار اور وہ کہ جو دلوں میں گردلیوں میں پھر رہا ہے یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا تمہارا عام کرنا تمہارا چلنا پھرنا رات کو کہیں سونا یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہے اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو لہو مقدبات میں پہلے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے زمین ہی اور اس کے پیچھے بھی یا حضور حفاظت کرتے رہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے سورہ نام میں آج نمبر اکسٹھ میں علیکم حافظ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے وہ حافظ بھیجتا ہے وہ باڈی گارڈ اللہ کی طرف سے جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں لہو مقبات میں میں نے یہ دے انسانوں کے سامنے بھی ومن خلطے ان کے پیچھے بھی یا فضول لہو جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم سے یقین اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آپ کی بات بھی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا وزار اللہ قوم سون فلاں مرد رہو اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے یعنی سزا کا عذاب کا پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے وہ ماں رہوں مندو نہیں نموال اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والد ہے وہ لگی یوری کو خوفوں پر تما وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور ڈر سے بھی ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو لیکن یہ کہ تما بھی ہے بارش ہو ہماری فصلیں لہلانے لگے تو ماں بہن خوف و رجا وہ یوں سے اس صحابت سے قال اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہے وہ یہ سب جو رات و بحمد ہی اور رات جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حد کر رہی ہوتی ہے بول ملائے کا تمقی ہی اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے در سے اس وقت ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں وہ ویوسل کا اور پھر وہ کرن ڈال بجلیاں بھیجتا ہے فیوسیب فیوسی بہرا منجشا الف اللہ اور پھر وہ ڈال دیتا ہے اور بجلیوں کو بجلیاں گرتی ہے جس پر اللہ چاہتا ہے وحم جاد الف اللہ حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہوا شدید المحال اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے لہو دعوت الحق اس کا پکارنا حق ہے دو معنی اس کے ہیں یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ دعا القافرینہ اللہ فی زلال وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہے کوئی سننے والا ہے ہی نہیں تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو نبیوں کو پکار وہ بھی نہیں سن رہے تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار دا لہو دعوت الحق ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے اس کو پکارا جائے تو اللہ سنتا ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے لہو دعوت الحق وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو میرے احکام پر چلو وہ ندی یدون نہ مندو نہیں لا تجیب نہ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ کچھ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں بے شعین اللہ کباست لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کباست کفہ الماء و فاہو ہو کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے وہ ماہ بال رہی اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے جیسے یہ ہے پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا جیسے یہ کاریاوش ہے ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کاریہ ہے مما دعا کافری میں اللہ وہ الفاظ بھی آ گئے اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں یہ سدا بے سہرا ہے لا حاصل ہے دلال ہے گم ہو جانے والی دعائیں ہیں ولی اللہ یسد منفی اسلام آباد اللہ ہی کے سامنے سر مسجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے قوم و کرا آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی وزلال اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بالغدو و آسال صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر وہ سجدہ کر رہا ہے شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرح مشرق کی طرح یہ آئے تو سجدہ ہے سجدہ کر لیجیے رب ولہب ان سے پوچھیے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک بول اللہ کہیے اللہ ہی ہے وہ من تخت بندو نہیں اور لانفسهم بنا ولا رہا تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں حمایتی بنا لیے ہیں معمود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفے و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے پلحلی استبی آرنا بل بسی کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سبکھا دیکھنے والا ام حل تستوی ظلمات و نور یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی ام دال اللہ شرکا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں خلق کا خلقے ہی جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے فتشابہ الخلق خلق تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے کون سی تخلیق کسی اور کی مانے جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے اللہ شرکا خلق و خل ہی تشاب و علیہ اور اللہ خالق و الش کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق کا بہ الواحد القحاق اور وہ ہے اکیلا تنہا اور چھایا ہوا زبردست اندر مان تم اس نے پاسمان سے پانی برساتا ہے بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں جب بارش ہوئی تو پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے سالت اور تمام وادیاں جو ہے وہ بہ نکلی سیلاب کے ساتھ بے قدر ہا اپنی اپنی وسعت کے مطابق کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا تھوڑا سیلاب آئے گا فہ تمل سیر و زمل الرابیہ اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ حالانکہ ہے وہ جھاگ اس کی کوئی حقیقت نہیں مما یو یقین اور بتائی مسلو اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا کزال کا اللہ الحق اول باطل اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے یا اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے و و تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ اما کو اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے نیچے پانی ہے مفید شے تو پانی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے وہ ٹک جاتی ہے اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹالی کے اندر وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا وہ میل کچیل ہے جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے وہ ما فاسف اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے یہ مقامی اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سد فیصد غلط ہو چاہے ڈاروین کا نظریہ ہو اور چاہے فرائڈ کے نظریات ہوں چاہے مارکس کے نظریات ہوں اس میں گڑمٹ ہے غلط اور صحیح تو جہاں تک جیٹل مٹیریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے تھیسس اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے اینٹی تھیسس پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے وہ اب سنتھیسس ہے ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی لیکن یہ سنتھس بھی کامل نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے لہذا پھر اب یہ سنتھیس بن جائے گا اس کے ہی کوک سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا پھر یہ سنتھس اینٹی ٹکرائیں گے پھر سنتھس ہوگا اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو آگے بڑھتی جا رہی ہے اس تصاویر میں جو شے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ پوری ہے لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی دارمنگ کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائڈ کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ماسک کے نظریے میں لیکن یہاں بھی دیکھیے جیسے کہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر اٹھارہ میں آیا ہے بل نقل و بلحق فید بہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے فائدہ ہوا ظاہر اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے ماتونی کی حیثیت یہ ہے تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجن پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقا کے مراحل کو طے کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے ہر کجا بینی جہان رنگ خار زو یا نور مصطفیٰ ارا بہا کیا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اب اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا کردار کا یم اللہ قبل بات فام زبد و فیض و جفان و اما ناس فیم قصفی اور کردار کا یم اللہ الامثال للذین استجابوا لربهم الحسنہ جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو ان کے لیے بھلائی ہے والذین لم يستجیبوا له اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے لو ان ما معافی الارض جميعا ومثله معه افتدوا به اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے دولت ہے وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ سارا بھی وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے الائے کا لہم سور حساب ان کے لیے یقیناً برا حساب ہے یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے وہ ماں جہنم اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بے صنعاد اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے و افوائن کا حق کو کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے کمن ہو آما کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے جسے نظر نہیں آ رہا ان نما تزک کرو اول الباب یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں نصیحت اخذ کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں ہوش مند ہیں اللہ یوفون بحد اللہ اب یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اب وہ عہد جو ہے ایک عہد الفط ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالم ارواح میں پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے میساک میساق شریعت جو ہے اللہ کے ساتھ کیا ہے ہر بندہ مومن جو عہد کرتا ہے ان اللہ یہ سارے عہد ہیں درجہ بدرجہ اللہ جی نے یوفون اب عہد اللہ ہے جو لوگ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں ولا قزون قلصا اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں وزیلا یسرون امر اللہ صلاح اور واقعی وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں وہ چیز جس کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے یعنی سلائے رحمی وہ یکشو میں رب ہوں اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے وہ یکافو رسو الحساب اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لیے شامت آ جائے وہ نذیر صبر رب اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے واقام صلاقہ اور نماز قائم کی ہوں وانفکو بھیتن اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا پوشیدہ طور پر بھی چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی بھائی ادر ابل حقرق اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر کوئی ہوئی نیکی ہو تو وہ جاگ جائے الحم اقبت وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی بہت اچھا ہے اللہ مرمن منہم اللہ مربن جالا منہم جنات و عدم وہ باغات یا رہنے والے ریزیڈینشیل گارڈنز ہیں ید خلون رہا جس میں وہ داخل ہوں گے ومن صلاح من آباج اور جو بھی سالے ہوں گے ان کے آبا میں سے ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے ملائے کا تو ید خلون عالیہ بنکل نباب اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے سلام علیکم اور سلام کرتے رہیں گے انہیں بے ماں خبر تم سلامتی ہو آپ پر جو تم آپ لوگوں نے صبر کیا فن ما دار تو کیا ہی اچھا ہے یہ آپ مت کا گھر یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں جن کو جنت و اللہ تعالیٰ دے گا تو ان کے آبا و اجداد میں سے بھی ان کے آبا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے ان کی اولاد میں سے بھی جو سالے ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا اس کا کیا مطلب ظاہر بات ہے کہ ان کے آبا میں سے اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے لیکن سالے ہوں گے وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا بڑے اعلیٰ درجے کی جنت میں جا رہا ہے اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں یہ بیس لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے وہ صالحین میں سے ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے تاکہ یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہوگا اولاد ہے اولاد اس درجے کی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بھارت ہے وہ صالح تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا بیوی ہے نیک ہے سالے ہے اگرچہ اس درجے کی نہیں تھی اس کو بھی درجہ جو ہے اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو سالے ہوں وہ جنتی چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں ان کے درجوں کو بڑھا کر ان اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا یہ رعایت ہے جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد وہ یکتاؤن ما امر اللہ به یوسلا اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قطع رحمی کرتے ہیں صلہ رحمی نہیں کرتے وہ یف صدون اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ کا لہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لانت ہوگی وہ لہم ادار اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے اللہ یمس رسق کا و یق اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے فرح ہو ہٹاتی دنیا اور یہ مگن ہو جاتے ہیں پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں فریفتہ ہو جاتے ہیں محمل حیات الدنیا فی الآخرت اللہ بتا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان کے وہ یقین الزین قبر اللہ دیکھیے بار بار بار بار ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے اور کہتے ہیں یہ کافی لوگوں کے کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے ان اللہ یوز المن الحمد اناب کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو جو خود رجوع کرے جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا اللہ دین عامن و تطمئن و قلوب ہوں ذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں دل کے لیے روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے یہ مکان ہے دل اس کی مکین ہے روح اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ علون کالی روح کل روح بن امر ربی تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے ان کا سورس ہے یہ زمین یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے یہیں سے تقویت کا سامان ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے روح امر اللہ میں سے ہے اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے اللہ جین عام انو تطمعین قلوب ہو بے ذکر اللہ اللہ بے ذکر اللہ تکمین القلوب آگاہ ہو جاؤ دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے اللہ جین عام باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دل اطمینان حاصل نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں مقبلی گزیروں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی پریشان رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں ہر طرح کا ساز و سامان ہے عیش کا سامان ہے ساری ضرورتیں ہیں آسائشیں ہیں سب کچھ ہے پھر بھی چین نہیں دل کو اطمینان نہیں اللہ عامر عامر لہم حسن و معاب وہ لوگ جو ایماندار نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے خوبی ہے مبارکباد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے غزال کا ارسل نا کافی امت القدل امام ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بے تتل اور تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف وہ یقرون بر الرحمان اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں کل رب ربی اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشرقین مکہ جو ہے وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے وہ یقرون اب الرحمان رب ربی کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکل تو اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے وہ الہ بتاب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے میرا لوٹنا ہے ولاؤ ان قرآن اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے یہ مضمون سورہ نام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا یعنی ہم نے تو معجزہ دیا قرآن قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا اس کے اندر کی ڈارمنٹ جو اس کی کانشیسنیس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سیرت بہل بھیل جوال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں اور کتیال ارد یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور کل میں بہل موتا یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا بل اللہ ابر جمیا یعنی اس کے بعد محضوب کیا ہے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اگر یہ سارے موجود ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے بل اللہ ابر و جمیا لیکن یہ کتاب کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے افلم افلعسین آمن اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کیا ان کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر اللہ شاہ اللہ اللہ کا جمیا اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم آنے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں ولا بلا کفر و تصیب ہوں ماسناؤ اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ماسناؤ ان کے کرتوتوں پر کار کوئی صدمہ کوئی دھڑکا لگا رہے گا اور تحل و قریب امن دارے یا یہ کہ ان کے قریب ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی عذاب الہی اترے گا یا کہ یاد اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کے لیے تخلیف ان کے لیے انداز اہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے ان اللہ لا یخلف المیاد یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا والا کبشتوں سے یا بے رسول کب لے گا اور نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فام لے سما میں کب اور میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو پکانا یہ کہا تو کیسا رہا میرا پکڑنا کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوت کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا افمن ہوا قائم اللہ کل رسی بیمار کا سبق کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے پاس ہر شخص کا امال نامہ محفوظ ہے وہ ہستی ہے اللہ اس سے ڈرنا چاہیے وہ اللہ ناچا اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا امال نامہ اس کے پاس ہے ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے اللہ کل نفس سے بیمار کا سبق بجال اللہ شرکا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے ہیں ہوں کہیے ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ القول کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں زمین میں یعنی تم نے جو شفا بنا لیے ہیں کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے اللہ کے پاس تو ہر ایک کا نامہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ہر ایک کے ہر فیل کا چشمدید گواہ ہے ہر آن ہر جگہ موجود ہے اب کوئی تمہارے جو یہ شفا ہے وہ کیا بتائیں گے اللہ کو بے بالا یا یہ تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسک ہوئی بھی بات نہیں ہے کہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو بل زین علی نذیر کفر و بکر ہوں بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے بکر ہیں ان کی سازشیں ہیں ان کی چالیں ہیں وہ مزین کر دی گئی وہ سدو علی سبھی اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے اب سراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں ان کے دلوں پر موت لگا دی گئی ہے ومن یوزی اللہ فما منہاد اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے اے محمد آپ بھی چاہیں کوئی انہیں ہدایت دے دیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے لہم عذاب الفی الحیات دنیا ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی بولا عذاب الآخرت اشق اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے وما لہم من اللہ باب اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا مسل الجنت التی وعد المتقون مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے تجریب ان کافی الحاظ اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وہ کو لات آئے اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا تل کا اکبل نظیر تقو یہ ہے ٹھکانا اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی وہ اکبل النار اور کافروں کا ٹھکانا اور ان کا انجام وہ آگ ہے وہ لذین آتے حمل کتاب یا فراہم اب لیک اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو ایز ابھی آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر انہیں خبریں مل رہی تھیں تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرش تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے وبین الحضاب کے لوگ آگ رہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس کے بعض کا انکار کرتے ہیں ان نما امید تو نابود اللہ کہہ دیجیے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں ولا عشر کا بھی اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں الہ ادو اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ الہ معاب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے اسی کی طرف میرا ٹھکانا ہے وہ کزال کا اندر حکم اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر حکم فیصلہ یہ قول فیصل بن کر آیا ہے ان الفصل وبا یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں صورت الطارق میں یہ اب حکمن عربی عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے وہی تباہ کہواہ باد ما جاک اب علم اور اے نبی بن فرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے مالک امن اللہ ولی مرا واپ تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی ولق ارسلنا رسول بن قبلک اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے وہ لہم ازواجن دن اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت باپ کے ہوئی ہے باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی وہ شادیاں بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم کی تین بیویوں سے تو ہم واقف ہیں ان کی اولادیں ہوئی ہیں بلکت ارسل رسول بن قبل کا جاننا لہم ازواجن لیا ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولادیں بھی وما کان رسول آیت اللہ بزن اللہ اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا کوئی موجہ دکھاتا مگر اللہ کے سے اللہ کے حکم سے لیکن اجن کتاب ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہر شے معین ہے ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے یم الراہ معیشہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محب کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے ویوسمت اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اس کو جما دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے محب کر دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے کتاب اور اس کے پاس ہے ام الکتاب اصل کتاب وین لفی ام الکتاب لدینا لالی الحکیم یہ قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہے لالی الحکیم اسے آپ لوہ محفوظ کہیں ام الکتاب کہیں کتاب و مقبول کہیں اصل قرآن وہاں ہے یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی ہے ورنہ اصل قرآن ام الکتاب لوح محفوظ و ام الکتاب اور وہ ام الکتاب جو ہے اصل کتاب کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب وہ وہاں اللہ کے پاس ہے وہ امان کا بادل نزید آئے دو کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائے گی اور لوگ وفا کا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں فنما لے کر بلاؤ اس لیے کہ آپ پر تو ملاق کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے کر دیا آپ فارغ ہیں اب حساب لینا ہمارے ذمہ ہے عذاب دینا ہمارا کام ہے یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا بھائی حساب ہمارے ذمہ حساب ہے اب علم کو سہا بن اطراف کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے تن کرتے ہوئے کناروں سے یحکم لا یا حکم ہی اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں یہی الفاظ کو صرف نرد اطلاع اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی جو چل رہی تھی رد و قدا ہو رہی ہے بیس و رضا ہو اہل کفر ہے اہل ایمان ہے ایک طرف محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں ایک طرف سرداران قریش ہیں لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے امر و امن ہاؤ آس پاس جو قبائل ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو نفوس کر رہی ہے اب علی غفار ہیں اب وہ غفاری ان میں سے آئے ایمان لے آئے اب گویا کہ وہ بلی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قریش تم اپنی خیر مناؤ اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے اور جب یہ دعوت تمہارے گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے اس دعوت کو قبول کر لے گا اور تم خود ایک محسور سے ہو کر رہ جاؤ گے یہ جو اپنے شہر کے اندر بیٹھے ہوئے تو فرمایا اولم یارو کیا یہ دیکھتے نہیں ہے انا ناطل ان ارتقا میں نقرافیا کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے کناروں سے یعنی گھیراؤ ہو رہا ہے یہ گھراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا اکنامک بلاکیٹ کیا ان کا دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی معاہدے کرنے شروع کر دیے تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہیں قریش کے جو حلیف تھے اب وہ حضور کے حلیف بن گئے اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا تو اکنامک بلاکٹ جو آپ نے کیا اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس کے بعد اور یہ منہج انقلاب نبی عامی کتاب میں میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور فلسفہ انقلاب جو ہے بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے کموں اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا لام معقب والے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے وہ ہوا الحساب اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے جلدی تیزی تیز ہے حساب لینے میں وہ مکر نظیرہ قبل ہی اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی بڑی اسکیمیں بنائی تھی بڑی سازشیں کی تھیں بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسول کی دعوت کو روکنے کے لیے فلی اللہ مکر و جمیا یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اس نے رب نہ ہو اور گویا کہ اللہ کا اعلیٰ جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے وہی تھے یا علم و ماں تقسیم و کلو نفسم وہ جانتا ہے ہر زی نفس جو کچھ کماتا ہے ہر انسان جو کمائی کرتا ہے ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے بس فیال قفار حکمت دار اور علقریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر عاقبت کا گھر کس کے لیے یعنی اس کی خیر اس کی بھلائی اس کا عیش اس کا آرام کس کے لیے اون نبین کفر الرستہ امر اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستہ مرسلہ تم تمہار رسول نہیں ہو شہید بینی و بینکم کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے وہ من اندہ علم الکتاب اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں یار یار کما اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ ساتھ ہے باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا جن کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی جانتے ہیں بارک اللہ علی و لکم فی القرآن عظیم و نفالی ویا بالآیات و ذکر حکیم